حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا گہرا فہم عطا فرما دیتا ہے اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بانوے